من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان کا پہرے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کی اہمیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ کا فرم بردار نہیں بن سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی جیسا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے آیت انسٹھ کی تفسیر کے ضمن میں اس کی تفصیل آ چکی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے آپ کی ذمہ داری تو صرف ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا تھا وہ آپ نے کر دیا اب جو شخص آپ کی اتباع کرے گا وہ نیک بخت ہوگا اور جہنم سے نجات پا جائے گا اور جو روگردانی کرے گا وہ دنیا و آخرت میں خسارہ پائے گا